یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہر کس اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے